یہ وہ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک دشمن لوگوں نے تمہارے خلاف بڑے اسباب جمع کر لیے ہیں تو ان سے ڈرو تو اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے